حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور فرمایا عثمان یہ جبرائیل علیہ السلام ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کے برابر مہر پر کر دیا ہے اس شرط پر کہ ان سے بھی اسی طرح حسن سلوک کرو جس طرح رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 110